للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان الله والله للعباد محترم سامعین نوجوان ساتھیوں اور دینی بھائیوں آپ حضرات کے سامنے سوریہ علی عمران کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے رب العالمین نے متقین اور زاہدین کے لیے بڑا عجر و ثواب رکھا ہے متقین وہ ہیں جو اللہ کا تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے فرائض اور واجبات اور کی پابندی کریں اور زاہد کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے سامنے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے لیکن اپنی زندگی کے ہر ہر معاملے میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں کیوں ولل آخرت خیر اللہ کا مینر اولا آخرت کے بھی مقابل ہاں، مقابلے میں دنیا کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے زاہد کہتے ہیں اس شخص کو جو ہمیشہ آخرت کو دین کو اللہ کی ردا کو شریعت کی پابندی کو اتباع رسول کو اپنے دنیا کے تمام چیزوں میں مقدم رکھے دنیا کا دوسرا درجہ اور دین اور آخرت کا پہلا درجہ دے اس کو کہا جاتا ہے زاہد رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے ایک تو جنات تجری انتہا سے ہلانا بڑے بڑے باغات ہوں گے جنتوں میں جن کے اندر نہریں جاری ہوں گی ایک بڑی فضیلت یہ ہے فارغی نصیحا اور یہ آرگی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ اسی کے اندر وہ رہیں گے تیسرا جو وہ سوال اللہ نے بیان فرمایا تیسری نعمت وہ ازواج متحرہ بڑی پاکیزہ اخلاق والی ہر قسم کے نقائص سے پاک صاف ستھری اللہ تعالیٰ دینیا ان کو عطا کرے گا اور ہم تین پھر سب سے بڑی چیز ہے میرے بھائی وہ نُ میرا اور اللہ رب العالمی کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی وہ اللہ بصیر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے ان کے حالات سے واقف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو مستقل اور ظاہر میں شامل کریں میرے بھائی اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آباد کیا ہے اس کے کئی مقاصد بیان کیے گئے جن میں سے چند ایک ہیں پہلا مقصد اللہ رب العالمین نے فرمایا وما الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ہم نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے انسانوں جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں ہم ان سے نہ رشت چاہتے ہیں نہ ان سے کچھ لینا چاہتے ہیں بس یہ کہ ہماری عبادت کریں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے مقصد انسان کے پیدائش کا سب سے بڑا مقصد ہے اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی یہ جانور پیدا کیے تیری جزا کے وفا کے واسطے یہ لہرا کے واسطے یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے وبا فرت تلجن وکی اللہ اور دوسرا عظیم ترین مقصد میرے بھائیو دنیا میں آنے کا یہ بیان کیا وہ اللہ بہو خلائف الارض وہ اللہ جالقم فلاں ارد دوسرا بڑا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ تم کو دنیا میں اس لیے ہم نے بھیجا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری شریعت کو غالب کرو اس کو قائم کرو اخلاق ہنسنا حق پر عمل کرنا اللہ اس رسول کی فرما برداری ہوتی ہے اطاعت اس دنیا کے اندر قائم ہو اللہ نے دوسرا مقصد بیان کیا فرمایا وہ جال تم اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا کے اندر خلیفہ بنا کے بھیجا خلیفہ کیا ہے تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری قائم کرو یہاں دین قائم کرو توحید ہو شرک نہ ہو سنت ہو بجاٹ نہ ہو ماں حقوق اللہ حقوق باد کی پابندی کی جائے ان کو برقرار رکھا جائے اور ان کو غالب کیا جائے یہ دوسرا مقصد ہے اور یہ اس یہ کا مقصد جو ہے دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنا دنیا کے اندر توحید کو غالب کرنا اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور و انصاف کے ذریعے ہے دنیا کے اندر ہر دنیا میں عام کرنا یہ ایسا مقصد ہے جس میں سب سے بڑا کردار امت کے نوجوانوں کو ہوتا ہے کسی بھی قوم کے نوجوان جو ہوتے ہیں وہی سب سے آگے پیش پیش اس معاملے میں رہتے ہیں اور انہی کی برکت سے اللہ رب العالمین ہے دنیا کے اندر ادب انسان حق کا غلط ادا کرتا ہے اخلاق ہنسنا کا عام اخلاق ہنسنا عام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خلافت قائم کرنے میں اپنی ذمہ داری نبھانے میں جو اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے بھی قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے اس کو اسی وقت کا انسان ادا کر سکتا ہے جب امت کے نوجوان آگے آگے ہو اس لیے امام خطیب بغدادی رحمت اللہ نے اپنی مشہور کتاب الجام اخلاق راوی والمروی میں حضرت حدیفہ ابن الجمان رضی اللہ تعالیٰ نما کا قول نقل کرتے ہیں کہ وما وما وما ہاں، ہر ہر ح شبا حا کی شا اے دنیا کے لوگوں اپنے نوجوانوں کی صحیح تعلیم کرو ان کی تربیت کرو اپنے نوجوانوں کو استعمال کرو وہ ہر من خیر اللہ کی شباب کیا نوجوانوں کے علاوہ نوجوانوں کے اندر جتنا اللہ نے خیر رکھا ہے دنیا کے کسی انسان کے اندر اتنا خیر نہیں رکھا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں میں رکھا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام شام جو حدیث دوستو ہمارے اور آپ کے سامنے ہمیشہ ہونا چاہیے اور اللہ اس حدیث کو سننے کے بعد ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ ہم کتنا اس حدیث عمل کر رہے ہیں امام احمد بن حمد امام تمرانی امام بحر شعب المان نے اور بہت سارے محدثین نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ صاحب نے نوجوانوں کو خطاب لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایک تعلیم خم سن قبر خم سنگھ ایک تعلیم خم سن قبر خم سنگھ حیات قبر موتی وہ شباب کا قبلہ آرام تھا وہ شکشا کا سپنی وہ گنا کا قبلا فتری لکھا وہ سبا کا قبل شکل تھا اور سب فرمایا اے لوگوں ہمیشہ پانچ چیزیں عظیم ترین نعمتیں ہیں اور ان پانچ نعمتوں میں سے ہر نعمت کے بعد ایک مصیبت اور پریشانی ہے اس لیے اللہ رسول و شاہ ہیں ان پانچ نعمتوں کی قدر کر لو مصیبتیں آنے کے پہلے پہلے ان میں نمبر ایک حیات کا قبل ماؤ لوگوں اپنی زندگی کی قدر کر لو موت آنے کے پہلے پہلے آپ دنیا میں آئے ہیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت لے کر کے بھی آیا ہے میرے ساتھ روایا اطبارا قدیم اللہ احسن کرا اللہ کی ذات ہے جس نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا ہے اور موت اور حیات زندگی دیا زندگی کے بعد موت اللہ نے ایسے کیوں دیا لیا بولو ائی کم احسان تاکہ اللہ تم کو آزمائے تمہارا امتحان لے کہ آخر تم کتنا اور کیسے عمل کرتے ہو تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے تو میرے بھائیو اپنی زندگی کا مقصد سمجھو تم اے کم کر ہمارا بیان کیا گیا رب اللہ کا فرماتے ہیں اپنی موت کو غنی مت سمجھ لو ہر زندگی کو غنی مت سمجھ لو موت کے پہلے پہلے یعنی کیا مطلب قبر کے لیے حشر کے لیے کرنے کا ایک ہی ٹائم اللہ دیتا ہے وہ زندگی ہے زندگی سے میں اتنا عمل کر لو کہ قبر اور حشر کی زندگی تمہاری سنور جائے اگر کسی نے یہ زندگی ضائع کر دیا تو اب قبر اور حشر کی زندگی کو نیک بنانے کا کوئی چانس اس کے پاس نہیں اللہ اکبر حدیث کے اندر آتا ہے نبی رہے سڑا شام گزر رہے ہیں اور ایک قبر نظر آئی اللہ رسول سواری اتر گئے صحابہ کرام شہر گئے آپ نے ایک ہی بات پوچھا لوگوں یہ قبر جانتے ہو کس کی ہے لوگوں نے کہا بڑا انسان کا انتقال کر کے ہم لوگوں نے دفنایا جانتے ہیں آپ نے ساتھ میں سنو ہاں، اگر اس انسان کو اللہ تعالیٰ ابھی اٹھائے اور کہے کہ اے میرے بندے تو نے دنیا میں بہت نیکیاں کی ہیں بہت نیکیاں کی ہیں اب تیرے لیے دو اختیار ہے ایک یہ ہے اگر تو چاہے اگر تو چاہے تو ہم تجھے دنیا کا سب سے بڑی حکومت قیامت تک کے لیے ساری دنیا کی حکومت تجھے ادا کرتے ہیں پوری دنیا پر اکیلے قیامت تک حکومت کرے گا یہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں تو اللہ کے رسول شاہ بناتے ہیں لوگوں وہ بندہ دنیا تک آنے رہتی دنیا تک حکومت لینے کے بجائے کہے گا اگر آپ اس پر اتنا بڑا مہربان ہیں اتنی مہربانی فرما رہے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ہمیں حکومت ادا کر دے تو اللہ رسول نے فرمایا بندہ کیا کہے گا اے اللہ آپ اگر ہمارے اوپر اتنا مہربان ہیں قیامت تک کے لیے دنیا کی حکومت دے دے ساری دنیا کی حکومت ہمارے ہاتھ میں رہے تو ہمیں اس سے زیادہ پسند ہے کہ ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے کا موقع عطا کر دے کیوں یا رسی دنیا بھر کے حکومت لے کے کیا کروں گا اگر دو رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے گا تو ہمارے جنت میں درجات اور بلند ہو جائیں گے میرے بھائیوں سب ہر آدمی اپنا لے میرے آج اس حدیث کو سننے کے بعد وہ اپنی آخرت کے لیے سب کچھ تو کر رہا ہے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے آج بیٹا پیدا ہوتے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا دیا جاتا ہے تاکہ آگے چل کر کے بچوں کے کام آئے ذرا سوچو آپ نے نیکیوں کا اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ کا ہاں جب سے کھلایا ہے بوڑھے ہو جانے کا انتظار کرتا ہے انسان ہر آدمی ذرا سوچے کہ سب کچھ کر رہا ہے وہ لیکن آخرت کے لیے قبر کے لیے کیا کر رہا ہے نمبر دو آپ نے ساتھ نمایا وہ سب ماتا کا بلا ہارا نیچا اور یہ بھی تمہیں زندگی دیا ہے اس زندگی کا ایک بہترین موقع جوانی کا ہے کا اے بندے بندے تو اگر جوانی کو غنیمت سمجھ لے جوانی کو کو غنیمت سمجھ لے بڑھاپے سے پہلے پہلے کیا مطلب ہے بوڑھے ہو جانے کے بعد بوڑھے ہو جانے کے بعد بہت سارے امال کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کتنے ایسے ہی بازو بلڈنگ میں رہتے ہوں گے لیکن با جماعت نماز کے لیے ترس رہے کیوں دونوں جواب دے چکے ہیں ہاں، انسان کتنے انسان ایسے ہیں ایسی ایسی بیماریاں ہیں سال بھر انتظار کرتے ہیں مقدس مہینہ رمضان کا آتا ہے تو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے تو اللہ کے رسول نے ساتھ بنایا سب جو قبر کے لیے حشر کے لیے بڑھاپے میں جو کوتاہی ہونے والی ہے جوانی میں اتنی نیکیاں کر لے کہ اگر بڑھاپے میں نہ بھی زیادہ کر سکا تو کوئی پریشانی آخرت میں نہ ہو ہر نوجوان بنا جائے گا لے کہ آپ اپنی اپنی صحت اپنی جان بنانے اور پتا نہیں کہ آپ کیا چیزیں دنیا میں اپنے لیے کر رہا ہے اپنی جوانی کو آخرت کے لیے کتنا استعمال کر رہا ہے نبی علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرص کے سائے میں رکھے گا ان میں ایک بڑا خوش نصیب ہے وہ نقا عبادت ربی وہ انسان جس نے جوانی ہی سے اپنی رب کی عبادت کرنا شروع کر دیا ہے میرے بھائی اپنی جوانی کا محاسبہ کرو نمبر تین کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دیا ہے تندرستی دیا ہے تو صحت سے فائدہ اٹھا لو بیماری آنے کے پہلے پہلے کتنی بیماریاں ایسی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بڑی بڑی عبادتوں سے روک دیتی ہیں محروم کر دیتی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ انسان بڑھاتے میں جہاں سارے آنا یہ آپ جو آج چاہے آخری آج میں دیکھ لے رہی ہیں بابولی سے نمبر ختم ہوا جا کے چشمہ آپ بدلوا لے رہے ہیں لیکن ذرا سوچو ان نگاہوں کے بارے میں پچھلے جمعے سے لے کر کے آج تک ان آنکھوں سے کتنا آپ نے تلاوت کر کے قرآن کی تلاوت کر کے ایک ایک حرف کے بدلے دس دس لے کس نے ہاتھ ہر آدمی سوچے فلمیں کتنی دیکھی ہیں نیوز کتنے سنے ہیں ان آنکھوں سے قبول چیزیں کتنی سنی ہیں اللہ کی کتاب پڑھنے میں نبی کی سیرت و سنت پڑھنے میں اپنی آنکھوں کا استعمال کتنا کیا ہے اللہ کے رسول نے ساتھ نوایا اپنی جوانی اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو جو کچھ کرنا ہے کر لو بیماری سے پہلے پہلے نمبر پانچ آپ آپ نے ساتھ نوایا وہ فنا کا کا وہ گنا پتری کا اللہ نے آپ کو اگر خوشحال بنایا ہے آپ کو مال دیا ہے آپ کو دولت دیا ہے آپ کے کاروبار چل رہی ہے آپ کی آمدنی کبا رہی ہے اللہ رسول نے ساتھ میں کل آنے والا وقت کیسے ہوگا اس کا انتظار نہ کرو اپنے دولت سے جتنی نیکیاں اکٹھا کر سکتے اکٹھا کر لو حج کر لو عمرے کر لو مساج بنا دو سکاط و خیرات کر لو جو ہر ہر اچھے کام میں چڑھ کر کے حصہ لے لو تاکہ ایک ہی سب مال قیامت آمد کے دن مرنے کے بعد قبر سے لے کر کے حسر تک تیرے کام آئے پانچویں چیز نبی علیہ السلام میرے ساتھ مانا اللہ اکبر وہ شگلی تھا اپنی فرصت اللہ تعالیٰ جو ٹائم میسر کرے فرصت دیں ماں باپ اچھی ہی آپ کے لیے روزی روٹی کوئی فکر نہیں ہے آپ کے لکھنے پڑھنے کا ٹائم ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی نوکری دی ہے کہ نوکری ڈیوٹی کریں اس کے بعد آزاد ہو جائیں آپ اس آزادی سے فرصت سے فائدہ اٹھائیں ہر آدمی جائے گا کہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کر لینے کے بعد وہ اپنا وقت دین سیکھنے میں دین کے آخرت کے لیے آج وہ سماج کے کاموں میں اپنا وقت خرچ کر رہا ہے یا دوستوں کے ساتھ ٹہلنے اور گھومنے اور رات کے بارہ روز دو بجے تک بیٹھ کر کے سوائے فضول باتیں کرنے یہ بلچولی شکمہ شکایت اور کہیں کسی ملک میں الیکشن آ جائے تو صبح تک تبصرہ نوجوان کرتا ہے اور ایسے انداز سے تبصرہ کرتا ہے کہ اس ملک کا وزیر آدم بننے کے لائق یہی بنتا ہے اتنے لمبے تبصرے کرتے ہیں اور کہیں کرکٹ میچ ہو وہ بھی انڈیا پاکستان کا پھر ذرا سوچو لوگ جمعے کے دن بھی وہاں روڈ پر جمع پڑھیں گے یہاں سواب ملے گا وہاں اڈے پر حاضر ہونا ہے آپ اپنے وقت کو اپنے مال کو اپنی دولت کو اپنی فرصت کو کہاں خرچ کر رہے ہو بات کر رہی تھی نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے نوجوانوں کی اسی لیے نبی علیہ سراب نام نے ساتھ رایا کئی روایتیں موجود ہیں ان نواز کا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا اکل کو لہٰذا اللہ کل الحمد للہ وسلام اما بعد محترم سامعین اللہ رب العالمین نے جس طرح سے نوجوانوں کی ذمہ داری ان کو آگے بڑھانا چاہیے کیوں کہا جاتا ہے ہمارے ہاں اردو میں کسی بھی قوم کے عروج کا عروج کی ریڑھ کی ہڈی کی مثال کس کی ہے نوجوانوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ آپ کا کیسی اگر خراب ہو جائے تو سارا بدن آپ کا برباد ہوگا آپ کا نوجوان اگر بگڑ جائے تو سارا سارا معاشرہ سارا ملک تباہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جوانی کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حکام کا بھی ہمارے ہر ملک کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کے لیے تعلیم کا تربیت کا تھا ان کے اور مو ترقی کے لیے ہر قسم کی راہیں ہموار کر دیں سارے اسباب مہیا کریں الحمدللہ جس ملک میں ہم آپ رہتے ہیں یہاں کے شیخ زائد رئیس رہے رحمہ اللہ تعالیٰ انہیں کروت کروت جنت فرمائے اور ان کی قبر کو نوروں سے بھرے اور ان کے لگائے ہوئے پودوں کو اللہ تعالیٰ تاکہ آمد باقی رکھے انہوں نے اپنی نوجوانوں کی فکر کیا اور طرح طرح کے انتظام آپ ان کے لیے کیے آج الحمدللہ کتنے بہترین قسم کی ایجاد آج آپ کے نوجوانوں نے کیا جیسے کیا بردار نے سنا دبئی میں بھی ایک پروگرام ہو رہا ہے جس میں یہاں کے موجودہ نوجوانوں کی نئی ایجادات نئی ترقی جو دنیا نے نہیں دیکھا تھا ان سے دیکھ رہا ہے یہ شیخ زائد کی برکت ہے اور ان کے بعد حکام نے اپنے نوجوانوں کی قدر کیا ہے اس لیے پوری دنیا والوں کے لیے یہ اسوا اور خودہ ہیں انہیں چاہیے کہ ہر ملک کے ذمہ دار اپنے نوجوانوں کی فکر کریں اور ان سے یہ سوچیں ہمارے بعد اس ملک کی گاڑی یہی نوجوان چلانے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے فرمائے ایک تیسرا بڑا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں تیسرا بڑا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ ہے جس کو امام احمد بن حنبل امام بحقی اور بہت سارے مقدسین نے نقل کیا کہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ حدیث کرامی ہے کہ اللہ کے رسول نے ساتھ منع ان نما دو اس تو لے اتم مکار ملا اے لوگوں ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ دنیا میں اخلاق ہسنا کو عام کر دیں اخلاق ہسنا کیریکٹر یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو اسلام دنیا میں سب سے زیادہ اخلاق کا علم بردار اسلام ہے اسلام کی ساری بنیاد اخلاق ہنسنا ہسنا پر ہے ہمارے اپنے اچھے اخلاق ہونا چاہیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ان قوموں کے تحفظ کا ذریعہ ان کا اخلاق ہوتا ہے اخلاق اگر ان کے اخلاق اور اپنا کلچر ختم ہو جائے تو قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے اسلامی اخلاق اور اسلامی کلچر کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے نبی علیہ السلام دنیا نے اسی اخلاق حسنا کی تکمیل کے لیے آئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے صالح بنائے واحد بنائے بد سنت بنائے اللہ رب العالمین ہمارے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے آمان و انصار کے اللہ تعالیٰ کا عالمین ان سے اچھے کام لے انہیں کیا ہے نصیب فرما انہیں وہ ان سے وہ کام لے جو اس ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر و برکت ہو اور خاص کر جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم ہے شیخ سلطان حضرت اللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر بھلا ہر آفت ہر مصیبت سے ان سے وہ قوم لے جس کام لے جس میں آپ کا آپ کی رضا ہو قوم اور ملت کی بھلا ہو ہر ایسے کام اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں قوم اور وطن کا نقصان ہو امت اور ملت کا خسارہ ہو اللہ ہر آنے والی بلا تمہیں محفوظ رما میرا دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں ہر مسلم ملک کو امن و امان کا بنا دے ان کو ان کے اندر اشنا کی فکر پیدا کر دے اور جہاں جہاں بھی دنیا کے اندر اقلیت میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عصمت ان کی عزت ان کے دین کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما اور ہر بلا ہر آنے وقت بے دشمنوں کی سازش سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھ لے اللہ پھر فرمین اول امینات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربة وينهاء عن الفهشاء والمنبر والبدي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ورذكر الله تعالى أكبر جانگی ہے